قیس بن ابی حازم نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظو الخلصہ کو برباد کر کے مجھے راحت کیوں نہیں دے دیتے یہ ذوالخلصہ قبیلہ خشم کا ایک بت خانہ تھا اور اسے کاعبۃ الیمانیہ کہتے تھے انہوں نے بیان کیا کہ پھر میں قبیلہ احمد کے ایک سو پچاس سواروں کو لے کر چلا یہ سب حضرات بڑے اچھے گھڑ سوار تھے لیکن میں گھوڑے کی سواری اچھی طرح نہیں کر پاتا تھا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر اپنے ہاتھ سے مارا میں نے انگشتھائے مبارک کا نشان اپنے سینے پر دیکھا فرمایا اے اللہ گھوڑے کی پشت پر اسے ثبات عطا فرمائیو اور اسے دوسروں کو ہدایت کی راہ دکھانے والا اور خود ہدایت پایا ہوا بنائیو اس کے بعد جری رضی اللہ عنہ روانہ ہوئے اور ذوالخلصہ کی عمارت کو گرا کر اس میں آگ لگا دی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی خبر بھجوائی جریر رضی اللہ عنہ کے قاصد ابو ارتا حسین بن ربیہ نے خدمت نبیوی میں حاضر ہو کر عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے میں اس وقت تک آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا جب تک ہم نے ذوالخلصہ کو ایک خالی پیٹ والے اونٹ کی طرح نہیں بنا دیا انہوں نے کہا خارش والے اونٹ کی طرح مراد ویرانی سے ہے جریر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ احمد کے سواروں اور قبیلے کے تمام لوگوں کے لیے پانچ مرتبہ برکتوں کو دعا فرمائی صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار بیس